انقلاب کا راستہ ایمان جہاد اور دعوت خرم مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا یہ وسیع عظیم اجتماع ایک انتہائی مبارک اجتماع ہے اس لیے کہ ہم کو جمع کرنے والی چیز اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اسی کے نام نے ہم کو ایک جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا اسی کے نام پر ہم گھروں سے نکلے اسی کے نام پر ہم نے یہاں یہ بستی آباد کی یہ اجتماع مبارک ہے اور خیر و برکت کا حامل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر جمع ہوا ہے اور یہ نام ساری برکتوں کا سرچشمہ ہے اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال والاکرام کا نام ہے تبارک اسم ربک ذل جلال بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام خدا کا جو نبی آیا وہ ایما کی پکار بلند کرتا ہوا آیا وہ اللہ کا نام لیتا ہوا آیا اس نے آمینو بربکم کی آواز دی ہر زمانے میں اور ہر جگہ جس نے اس صدا پر لبے کہا وہ ایک ازلی اور ابدی ایمانی قافلے کا حصہ بنتے گئے ہمارا آج کا اجتماع اس لحاظ سے بھی انتہائی مبارک اجتماع ہے کہ یہ اسی ایمانی قافلے کا ایک حصہ ہے اس قافلے کا شروع کا سرا وقت کی اس گھڑی میں ہے جب سارے انسانوں نے اپنے رب سے بندگی کا عہد کیا تھا جب اس نے پوچھا تھا السط بربکم تو سب نے کہا تھا بلا اور اس قافلے کا آخری سرا وقت کی اس گھڑی میں ہے جب زندگی کی ساری آرزو اور جستجو آخرت میں یوں ظاہر ہوگی وآخر عن الحمد رب یونس اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اس ایمان کی دعوت ہر میں ایک رہی ہے اس ایمان کی دعوت ہر مکان میں ایک رہی ہے ابھی آپ نے اسی اسٹیج پر وہ روح پرور منظر دیکھا جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگ جنہوں نے آمینو بربکم کی پکار پر آمن کہا وہ سب یہاں آ کر جان دو قالب بن گئے اس ایمانی قافلے کے قائد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے برگزیدہ اور اس کے بھیجے ہوئے بندے رہے ہیں یہ اجتماع مبارک ہے کہ یہ اسی قافلے کا ایک حصہ ہے یہ مبارک اجتماع جو آج یہاں پاکستان کے گوشے گوشے سے کھینچ کر جمع ہوا ہے اپنے رب کے نام پر جمع ہوا ہے اور اپنے رب کے نام کو اس کے کلمے کو اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے جمع ہوا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں میں دل کی ایک بات بھی یہاں پر کہتا چلوں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے زمانے کے فاصلوں کو سمیٹ دیں شہر کی فصیلوں کو گرا دے اپنی نگاہ پھیر کر پیچھے کی طرف دیکھے تو آج سے اڑتالیس سال پہلے کا وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب پچہتر آدمی کھڑے ہو کر اپنے عہد ایمان کی تجدید کر رہے تھے کوئی گڑ گڑا رہا تھا کوئی گریو زاری کر رہا تھا لیکن سب اپنے رب سے عہد وفا تازہ کر رہے تھے ہم سب نہ صرف انبیاء کرام کی اس دعوت ایمان کے وارث ہے جو آمینو بربکم کی صدا میں دی گئی تھی بلکہ ہم خود اپنے اس قافلے کے آغاز میں تجدید ایمان کی اس روایت کے بھی وارث ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی یہ اسی ایمان کی تاثیر ہے اسی ایمان کی قوت ہے کہ پچہتر آدمیوں کا وہ چھوٹا سا گروہ آج کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے یہاں سے چند میل دور اسلامیہ کے ایک چھوٹے سے مقام میں جو انسان جمع ہوئے تھے وہ آج ایک سیل سیلوراوا بن چکے ہیں جو دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک بہ رہا ہے یہ سب ایمان کا کرشمہ ہے وہ ایمان جس کی صدا ہر نبی اور رسول نے بلند کی آج کا یہ اجتماع اس لیے بھی مبارک ہے کہ اس کی منزل اسلامی انقلاب ہے اسلامی انقلاب ہمارے دلوں میں اسلامی انقلاب ہمارے گھروں میں اسلامی انقلاب ہمارے ملک میں اور اسلامی انقلاب آخر کار ساری دنیا میں یہ انقلاب ایمان ہی کی تفسیر ہے ایمان جو کچھ کہتا ہے وہی اسلامی انقلاب ہے ایمان زندگی میں مکمل تبدیلی لاتا ہے ایمان سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اس کے اعمال بدل جاتے ہیں گویا کی زمین بدل جاتی ہے آسمان بدل جاتا ہے ہمارا یہ اسلامی انقلاب ایمان کے تقاضوں سے تنکا برابر کم نہیں اور نہ تنکا برابر زیادہ ہے اسی اسلامی انقلاب کا نام ہم بلند کرتے ہیں اسی انقلاب کے عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اسلامی انقلاب کا عزم در اصل عہد ایمان وفا کرنے کا عزم ہے یہ عزم اللہ کے نام پر مرنے کا اللہ کے نام پر جینے کا اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جانے کا عزم ہے یہ اللہ کا نام بھی کیسا بابرکت نام ہے جب پہلی وہی آئی تو یہ حکم لائی کہ اپنا رشتہ صرف اسی کے نام کے ساتھ جوڑو ساری زندگی کا تعلق اسی کے ساتھ قائم کرو پھر ہدایت کے بعد ہدایت آئی کہ راتوں کو کھڑے ہو تو اس کا نام لو سب سے کٹ کر اس کے نام کو یاد رکھو صبح شام اس کا نام لیا کرو اٹھو بیٹھو لیٹو اس کا نام لو انسان کے لیے اپنے دل کی دنیا کے لیے اپنے گھر کی دنیا کے لیے اپنے ملک کے لیے اگر خیر و برکت ہے تو اس کے نام میں ہے جس پر ایما کی پکار ہے جو رب ہے جس نے پیدا کیا وہ ایما جو علم کو زندگی کو کو ہر چیز رب والاکرام کے کے اس نام ساتھ جوڑتا ہے جو برکت ہی برکت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں عمل کی دنیا میں ایما کی تعبیر جہاد ہی ہے قرآن نے بتایا ہے کہ جب بعض لوگوں نے یہ سنا کہ ایمان لاؤ تو وہ بول اٹھے کہ ہم ایمان لائے پھر یہ نہیں بتایا گیا یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس ایما کی تعبیر اور تفسیر کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے دوسرے ہی انداز میں ایما کے معنی کھول دیے ایمان لانے والوں کے عمل کی زبا میں نہ کہ الفاظ میں فرمایا ایمان لانے والے وہ تھے جنہوں نے ہر چیز کو میرے لیے چھوڑ دیا جو صرف مجھے اپنا رب کہنے کے جرم میں اپنے گھروں سے نکالے گئے جن کے اوپر میری راہ چلتے ایزاؤں اور تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے گئے جو باطل کے آگے سینہ سپر ہو گئے اور جنہوں نے آخر کار اہد ایمان کی وفا میں اپنی جان کی نظر پیش کر دی یہ ہے ایمان کی حقیقت ایمان کا راستہ جو قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا ہے ایمان اور جہاد کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا کوئی ان کو الگ نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں کہ آدمی مومن ہو اور وہ مجاہد نہ ہو قرآن نے اس بات کو یوں بیان کر دیا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئیک هم الصادقون الحجرات حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں گویا مومن تو وہ ہے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے جن کو راہ ایمان میں نہ شک ہو نہ شبہ نہ تردد ہو نہ سارے کانٹے نکل گئے یکسو ہو گئے جنہوں نے اپنے عہد ایما کو وفا کیا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اس کی راہ میں مال لگا دیا جان لگا دی سب کچھ لگا کر جہاد کیا الصادقون بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایما کے دعوے میں سچے ہیں اللہ کو اپنا رب ماننا صرف ایک بات زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں یہ اتنا آسان نہیں لیکن کوئی بہت مشکل یا ناممکن کام بھی نہیں اللہ کا نام لینے اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر جمنا ضروری ہو جاتا ہے استقامت کی راہ پکڑنا ہوتی ہے استقامت کے لفظ میں ہی ایما کی ساری حقیقت پوشیدہ ہے ایما ایک دعوت انقلاب ہے خود ایک انقلاب ہے جو ایما لانے کے بعد اپنے ایما پر جم جائے انہی کے اوپر خدا کے فرشتے اترتے ہیں جو اللہ کا نام لے اور کہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس نام کے لیے کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرے ربنا رب السماوات والارض القحف یہ ایمان اور یہ جہاد ہی وہ دو چیزیں ہیں جن سے اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے جو زندگی ایمان کے نور سے منور ہوگی جو زندگی جہاد کی راہ پر گامزن ہوگی وہی زندگی اسلامی انقلاب کی منزل سے ہمکنار ہوگی ایما کا چراغ آپ اپنے دل کی محراب میں روشن کر دے یہاں تک کہ آپ کی پوری زندگی منور ہو جائے اپنے دل میں ایما کا شعلہ اس طرح سجائے کہ وہ ستارے کی طرح چمک کر ساری دنیا کو زندگی کی نئی راہیں دکھائے ایمان کا بیج اپنے دل کی کھیتی میں ڈالے آرزو اور جستجو اعمال صالحہ اور اخلاق حسن کے پانی سے اس کی آبیاری کرے تو وہ تناور درخت نمودار ہوگا جس کے پھل ساری انسانیت صدا کھاتی رہے گی بھائیوں اور بہنوں اس ایما کی روشنی اپنے دل میں سجائے اس کو ستارے کی طرح چمکائے اس کو دنیا کا اپنے ملک کا اپنی قوم کا اپنی زندگی کا رہبر بنائے جاننے کی ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ اگر انقلابی کردار ایمان اور جہاد سے بنتا ہے وہ انقلابی کردار جس کے بغیر ہم اسلامی انقلاب کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتے تو پھر ایما کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ایما کی حقیقت جاننا اور سمجھنا ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے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 میں نے اپنی شخصیت کا اپنی زندگی کا رخ ہر طرف سے کاٹ کر صرف اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے گویا میں سب سے کٹ کر صرف اس سے جڑ گیا ہوں وہی میرا مقصود و منزل بن گیا ہے اور میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا گویا نہ رخ کسی اور کی طرف کرتا ہوں نہ مقصود و منزل کسی اور کو بناتا ہوں نہ شخصیت اور زندگی کے حصے بکھرے کرتا ہوں کہ ایک کا رخ کسی طرف ہو دوسرے کا قبلہ کچھ اور ہو جب آپ نے اپنا رخ اپنے چہرے کا رخ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور صرف اسی کی طرف کر لیا تو آپ نے ایما کے معنی پا لیے اس کے بعد اللہ ہی زندگی کا مقصد ہے وہی قبلہ ہے وہی مطلوب ہے اسی کی طرف چلنا ہے اسی کی طرف دوڑنا ہے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے نماز کو دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی اسی طرح زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اور طرف ہو جائے اس کا مقصود اللہ نہ ہو کوئی اور ہو جائے اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ دنیا یا کسی اور کی رضا ہو جائے وہ زندگی ایمان کی زندگی نہیں بن سکتی وہ بغیر قبلہ کا رخ کیے نماز کی طرف باطل ہے مقبول نہیں ایمان اس کا نام بھی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کا سودا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکا لے اس قیمت کے عوض کہ وہ آپ کو اپنی رضا و خوشنودی اور جنت سے سرفراز فرمائے گا ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِيَ نَفْسَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے یعنی بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جب آپ اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالی کے ساتھ جوڑ دے اور صرف اسی کے ہو رہے جب آپ کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے اور آپ کی نگاہیں اس جنت کے اوپر جم جائے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے تو یہی وہ ایما ہے جو آپ کو آپ کی تحریک کو آپ کی جماعت کو اسلامی انقلاب کی منزل سے ہمکنار کر سکتا ہے یہ ایما آپ کو کتنا حاصل ہے یہ میرے کہنے کی بات نہیں آپ کے جانچنے اور دیکھنے کی بات ہے اپنے گریبا کے اندر منہ ڈال کر اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے اس کا رخ کس طرف ہے اور وہاں کون کون حکومت کر رہا ہے آپ کی نگاہیں کن مقاصد پر جمی ہوئی ہے ہر کام اللہ کے لیے خالص کر لیجئے اسی کے مخلص بن جائے ہر چیز اللہ کے لیے کر دیجئے اسی کے بن جائے اس کے بعد آپ ایمان کی حقیقت پائیں گے ایمان آپ کے لیے لذیذ شے بن جائے گا آپ نے ایمان کی یہ حقیقت پالی تو پھر آپ کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالی کے ساتھ ہوگی ایمان کی یہی تعبیر ہے جو قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البقر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں محبت سے زیادہ سچی محبت سے زیادہ ہنسی اور محبت سے زیادہ دلکش کوئی تعبیر ایمان کی ہو نہیں سکتی محبت کا رشتہ دل کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ قربت کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ عمل کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ یاد کا رشتہ ہے محبت کا مسکن دل ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے اس کی یاد دل میں بستی ہے جو محبوب ہوتا ہے اس سے ملاقات کی تمنا دل کو کل رکھتی ہے جو محبوب ہوتا ہے اس کی خاطر دل سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے اس کے کوچے میں جانے کے لیے دل بے قرار رہتا ہے اور دن رات اس کی طرف چلنے کے بعد بھی دل نہ تھکتا ہے نہ سیر ہوتا ہے محبوب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو دل بھی حاضر ہوتا ہے اور محبوب کا اشارہ ہوتا ہے دل اپنا سب کچھ لا کے حاضر کر دیتا ہے اپنا مال بھی اپنی زندگی بھی اپنے رشتے بھی اپنے تعلقات بھی اور جب ضرورت ہو تو اپنی جان بھی یہی محبت انقلابی ایمان کی تعبیر ہے یہی محبت انقلابی ایمان کی مظہر ہے یہی محبت انقلابی ایمان کا لازمی تقاضا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت تو اللہ کے برگزیدہ بندو کا مقام ہے وہ غلط سمجھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ مومن ہے ہی وہ جو اللہ سے محبت کرے اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرے محبت کے بعد جس ایمان سے انقلابی کردار بنتا ہے وہ وفاداری اور اطاعت کے عہد کا نام ہے ایما صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے ایمان اللہ تعالی سے معاہدے کا نام ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ التوبہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں گویا ایما کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سے آپ کے جسم و جان اور مال خرید لیے ہیں ہر چیز آپ نے اس کو بیچ دی ہے اب کوئی چیز آپ کی نہ رہی نہ ہاتھ پاؤں آپ کے رہے نہ آنکھ اور کان نہ دل و دماغ آپ کے رہے نہ گھر بار اور کاروبار سب اللہ کے ہو گئے آپ نے تجدید ایمان کر لی آپ رائے حق پر آ گئے آپ نے اسلامی انقلاب کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا آپ اللہ کی کبریائی کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن اگر آپ کا حال یہ ہو کہ آپ نے اپنا مال بھی اس سے بچایا کہیں اور لگایا یا سینٹ کر رکھا ہے اپنے وقت کو بھی اس سے بچایا یا اپنی توجہات کو بھی بچایا اپنے تعلقات کو بھی بچایا تو پھر یہ ایمان وفائے عہد نہیں نقض عہد ہے یہ ایمان انقلابی ایمان نہیں جو آپ کو اسلامی انقلاب کی منزل سے ہمکنار کر دے سب سے بڑھ کر انقلابی کردار کے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کہیں ظلم کی آمیزش نہ ہو ظلم کے معنی کیا ہے ظلم کے معنی یہ ہے جو کچھ صرف اللہ کا ہونا چاہیے آپ کسی اور کا کر دے یا اس میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا حصہ لگا دے کسی اور کو شریک کر لے ایک قسم کے شریک تو وہ ہوتے ہیں جو نظروں سے دیکھے جا سکتے ہیں یہ پتھر ہو سکتے درخت ہو سکتے ہیں چاند تارے ہو سکتے ہیں اپنے جیسے انسان بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر جو چھپ چھپ کے آپ کے دلوں میں وہ جگہ پا لیتی ہیں جو خدا کی جگہ ہے آستینوں کے بت بن جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں وہ شرک بڑا خطرناک ہے جو ایک کالی چیوٹی کی طرح سیاہ چٹان کے اوپر رینگتا ہے اور کوئی اس کو نہیں پہچانتا اس کو دیکھنا بھی مشکل اس سے ہوشیار رہنا بھی مشکل اس سے بچنا بھی مشکل اپنی خواہشات نفس اپنی پسند یا ناپسند اپنی شہرت اپنا جذب انتقام اپنی عصبیت اپنی انا ان میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ اللہ سے زیادہ یا اللہ کے برابر محبت و اطاعت اور وفاداری کا مرکز بن جائے وہی اللہ کا ہمسر اور اس کا شریک ہے ان کو اپنا معبود بنانا یہ وہ چیز ہے جس سے ایما کو پاک ہونا چاہیے جس کو ایسا خالص ایما حاصل ہو اس سے ہی اللہ تعالیٰ اس انقلاب کا وعدہ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي یعنی جن کی بندگی اللہ کے لیے اس طرح خالص ہو کہ اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو میرے بھائیوں اور بہنوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ایمان اس طرح دلوں کے اندر راسک ہو جائے تو انقلابی کردار بنتا ہے جب انقلابی کردار بنتا ہے تو پھر آپ کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا جان دینی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو اور ایک منٹ کے لیے اجتماع میں بیٹھنا ہو تو وہ بھی صرف اسی کے لیے ہو زبان سے نعرہ لگانا ہو تو اسی کے لیے ہو اور ہاتھ سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ہو تو وہ بھی اسی کے لیے ہو کہ اللہ تعالی راضی ہو اللہ تعالی خوش ہو اگر صرف اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو جائے تو ان کو جو اسلامی انقلاب کی راہ پر گامزن ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ انقلابی کردار ایمان اور جہاد پر مشتمل ہے یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا کوئی ایسا کام کر کے ہرگز بھی حاصل نہیں ہو سکتی جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو جس سے اس کا گھزہ بھڑکتا ہو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کہ تم نے فلا کام نہ کیا تو تم کامیاب نہیں ہوگے انقلاب نہیں آئے گا اور تم لوگوں میں مقبول نہیں ہوگے تو تحریک کیسے آگے بڑھے گی لیکن یہ بات گرہ میں باندھ لیجئے اچھی طرح اپنے دل پر لکھ لیجئے کہ جس کام یا بات سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو وہ کر کے اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اور جس کام کو کر کے اس کی رضا حاصل نہ ہو اس کام سے اسلامی انقلاب کی راہ ہموار نہیں ہو سکتی اس بات پر یقین حاصل ہو جائے تو صحیح فکر اور سلامت روی یقینی ہو سکتی ہے توکل اور صبر کا وہ خزانہ حاصل ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں آخری بات یہ ہے کہ اگر انقلابی ایما کا نور آپ کے دل کی روشنی بن جائے دل اس کے لیے کھل جائے آپ اس روشنی میں زندگی کی راہ چلے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے دل کا تعلق کٹ جاتا ہے دنیا سے تعلق کٹ جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی گوشے غیر ہو جاتا ہے ترک دنیا کر کے کسی گار یا صحرا میں جا کر بیٹھ جاتا ہے نہیں وہ خوب جانتا ہے کہ یہی دنیا ہے جس کے ذریعے اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اس دنیا میں اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہی وہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے وقت سرخرو ہو سکتا ہے بس یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ دنیا آپ کا مسکن نہیں یہ دنیا آپ کی منزل نہیں یہ دنیا آپ کا مقصود نہیں یہ دنیا آپ کی محبوب نہیں محبوب و مطلوب تو بس وہی کچھ ہے جو موت کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا گویا جس کا سینہ اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پا لیتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے اس میں فراخی پیدا ہو جاتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت بیان فرمائے ارشاد ہوا آخرت کی طرف میلان ہو دنیا سے بے رقبتی اور یکسوئی ہو موت سے بیشتر اس کی یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کی تیاری ہو یہی بات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں یوں بیان فرمائی وقت عن نہاجات الدنیا بالشوق الى لقائے یعنی اللہ سے ملاقات اس طرح محبوب ہو جائے اللہ سے ملاقات کا شوق اس طرح دل میں اتر جائے کہ دنیا کی حاجتیں دنیا کی چاہتیں دنیا کی تمنائیں دنیا کے مطالبات ان سب کی جڑ کٹ جائے ایمان انقلابی کردار کو ایسی تازگی عطا کرتا ہے جو لازوال ہے آپ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کے معنی اس کی جنت ہے وہ جنت جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائے اگر آپ کا مقصود اور مطلوب واقعی وہ جنت ہے جس کی وسعت میں زمین و آسما سما جائے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے ایمان کو اور اس پر قائم انقلابی کردار کو کم سے کم اتنا سدا بہار اتنا سرسبز اور اتنا ابدی تو ہونا چاہیے جتنی جنت سرسبز ہے جتنی جنت سدا بہار ہے جتنی جنت ابدی ہے جو ایمان آج ہے اور کل نہ ہو جو ایمان گردش زمانہ سے سرد پڑ جائے باطل سے شکست کھا جائے آزمائشوں میں ترغیب و خوف کا شکار ہو جائے آخری سانس تک سلامت نہ رہے جو ایمان دنیا کی ایک لہر میں بہ جائے وہ ایمان اس جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے جو ابدی ہے انسان کی فطرت ایسی ضرور ہے کہ حالات کے لحاظ سے ایمان پر کیفیات کے مختلف ادوار آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو ہر اتار کے بعد اور ہر زیادہ اوپر اٹھ جائے ہر خزاں کے بعد اور ہر زیادہ رنگ لائے اور مہکے جو آخری سانس تک جان زندگی بنا رہے جس نے اپنا پورا رخ صرف اللہ تعالی کی طرف کر لیا اور اس بات کو جان لیا اور مان لیا کہ ساری قوتوں کا سرچشمہ صرف اللہ تعالی ہے شاء اللہ لا قوت الا باللہ القحب وہی سب سے بڑا ہے اللہ اکبر تو آپ بتائے کہ اس کے بعد کائنات کے اندر کون سی دولت ہے جس کا لالچ ایما کو متزلزل کر دے یا کون سی قوت ایسی ہے جس سے خوف اور ڈر ایمان کو کمزور کر دے یا ضائع کر دے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سی قوت ایسی ہے جس سے آپ امید بھاندے کون سی قوت ایسی ہے جس کا آپ آسرا اور سہارا لے کوئی آسرا نہ ہو کوئی سہارا نہ ہو کوئی اسباب نہ ہو بڑی سے بڑی قوت آپ کی مخالف ہو لیکن اگر آپ نے رب سے ایمان کا رشتہ جوڑ لیا اپنے دل میں ایمان کا چراغ جلا لیا اپنی کھیتی میں ایمان کا بیج ڈال دیا تو اب آپ کے سامنے کوئی قوت قوت نہیں ہے سارے سہارے ٹوٹ جائے تو اس کا ایک سہارا تو ہے کوئی قوت ساتھ نہ دے تو اس کی قوت تو ساتھ ہے اس کے سہارے اور اس کی قوت سے بڑا کوئی سہارا اور کوئی قوت نہیں ہے جب ایما اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ ایک ایسا لباس نہیں ہو سکتا جسے آپ جب چاہے اوڑھے اور جب چاہے اتار دے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایما کی مٹھاس ایما کی حلاوت آپ کی زباں محسوس کرتی ہے آپ کی روح اس کا ذائقہ چکھتی ہے آپ کا دل اس کے مزے لوٹتا ہے آپ کی زندگی میں اس کی شیرینی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں یہ وہ ایمانی کردار ہے یہ وہ انقلابی کردار ہے جس کو حاصل کر کے ہم اپنے اس قافلے کو پاکستان میں اور ساری دنیا میں اسلامی انقلاب کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان کی حقیقت اس کی تعبیر اس کی کسوٹی جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ایمان مقبول ہے جو جہاد کی راہ پکڑے آپ ایمان کی حقیقت پر غور کرے تو آپ خود اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں ایک ننے سے بھیج کو دیکھیے منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ مٹی کا پہاڑ چیر کر باہر نکلتا ہے پہلے ننی منی کومپل کو نکلتی ہے پھر وہ ایک مضبوط توانا اور تناؤ ور درخت بن کر کھڑا ہوتا ہے اسی طرح ایمان کی یہ سرشت ہے ایمان کی یہ فطرت ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے یہ استداعت رکھی ہے کہ باہر نکلے ظاہر ہو اور توانا بن جائے مزاحمت کرے مقابلہ کرے اور جو چیز بھی ایما کا راستہ روکنے والی ہو اس کو راستے سے ہٹا دے وہ ایما کا راستہ جہاد کا راستہ ہے اس امت کی قوت اور عروج کا راز ایما اور جہاد کے رشتے میں پوشیدہ تھا اس امت پر زوال اس وقت آنا شروع ہوا جب ایمان اور جہاد کا رشتہ کٹ گیا جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کا جہاد سے تعلق ناگزیر نہیں ہے آدمی بڑا اچھا مومن ہو سکتا ہے بڑا باکمال ہو سکتا ہے اس کے بغیر کہ وہ جہاد کرے حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت کھول کر یہ بات بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ایمان مقبول ہے وہی مطلوب ہے جس کا نتیجہ جہاد ہو بار بار فرمایا گیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد سے کوئی عذر نہیں پیش کرتے کوئی بہانے نہیں بناتے ہر وقت جان اور مال لیے جہاد کے لیے حاضر رہتے ہیں ایسا کیوں ہے اس لیے کہ ایمان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہو جائے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کے لیے جد و جہد نہ کرے اور کوشش نہ کرے جہاد کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے آپ کا وقت آپ کا جسم آپ کی صلاحیت آپ کا مال ان میں سے ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقت ہو جائے یہ سب کچھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے دین کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے کام میں لگ جائے جہاد نہ ہو تو ایمان صحیح معنوں میں انقلابی ایمان نہیں ہے جب ایمان اور جہاد جڑ جاتے ہیں اور ان کا تعلق کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے زندگی اس تعلق کے محور پر گھومنے لگتی ہے تو پھر وہ کردار وجود میں آتا ہے جو اسلامی انقلاب لا سکتا ہے ایمان اور جہاد کے درمیان جو چیز ربط قائم کرتی ہے وہ دعوت ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور وہ اللہ کی بندگی پر جمع ہو جائے جہاد بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگ اس مقصد کے لیے جمع ہو اللہ تعالی نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے اختیار کی آزادی دی ہے اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم چاہے تو اچھے عمل کرے اور چاہے تو برے عمل کرے اور اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم چاہے تو اللہ تعالی کا انکار کرے اور اس کی ناشکری کرے اور چاہے تو اس کو مانے اور شکر کا راستہ پکڑے فرمایا ان نہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا وہ چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے یہ سارے لوگ جو زمین پر بستے ہیں ان کو ایمان اور جہاد پر لانے کا راستہ دعوت کا راستہ ہے و تبلیغ تبلیغی رسالت کا راستہ ہے اللہ کا ہر رسول داع بن کر آیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ وہ چراغ بن کے آیا تاکہ لوگوں کو روشنی دکھائے بلانے کے لیے اور روشنی دکھانے کے لیے وہ بشارت دینے والا بن کے آیا تاکہ لوگوں کے اندر امید کے چراغ جلائے وہ آگاہ کرنے والا بن کے آیا تاکہ دلوں پر خوف کے تاز یا نے لگائے بشیر و نظیرہ میرے بھائی اور بہنوں ایمان اور جہاد کے درمیان دعوت ربط قائم کرتی ہے دعوت کے ذریعے ہی وہ جماعت وجود میں آ سکتی ہے جو جہاد کرے دعوت کے ذریعے ہی وہ جماعت ایسی قوت بن سکتی ہے جو دوسری قوتوں پر غالب آ جائے دعوت کے ذریعے ہی وہ حرارت پیدا ہو سکتی ہے جو دلوں کو گرما دے دعوت کے ذریعے ہی انسان بدل سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور متحرک ہو سکتے ہیں اور اس طرح متحرک ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کر دے انسان ایمان سے سرشار ہو کر اور جہاد کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دے اس کے علاوہ دین کو غالب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ اسلامی انقلاب کا عزم کر چکے ہیں اور اسلامی انقلاب کی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خواب دعوت کے کام سے ہی پورا ہو سکتا ہے جتنے لوگ آپ کے ساتھ آتے جائیں گے آپ کا قافلہ بڑھتا جائے گا اگر آج پچہتر آدمی لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ کام دعوت ہی کے نتیجے میں ہوا ہے سید مادودی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انقلاب کی منزل اس وقت آئے گی جب صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر کم سے کم اربو انسان ہماری دعوت سے واقف ہوں گی کروڑوں انسان ہماری دعوت کو حق مان لے گے لاکھوں انسان ہماری اخلاقی اور عملی تائید کے لیے تیار ہوں گے اور ایک کثیر تعداد ایسے سرفروشوں کی تیار ہو جائے گی جو ہر خطرہ ہر نقصان اور ہر مصیبت برداشت کرنے اور اپنی جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہوگی اس حالت تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم آرزو کریں اور یہ خواب دیکھیں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جس بات کی جواب دہی کرنا ہوگی جس بات کے لیے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے گا وہ سب سے بڑھ کر دعوت کی ذمہ داری ہے وہ آپ سے اس بات کے لیے جواب طلب نہیں کرے گا کہ آپ نے شریعت کیوں نہیں نافذ کر دی وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اس بات میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے کہ اسلامی نظام قائم کر دیتی لیکن وہ آپ سے یہ بات ضرور پوچھے گا کہ تمہارے پاس جو حق تھا تمہارے پاس جو شہادت تھی تمہارے پاس جو کلمہ تھا اس سے تم نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے ملک میں کہاں تک پہنچایا آج بھی اس ملک میں کروڑوں کی آبادی کے ملک میں کروڑوں مردوں اور کروڑوں عورتوں کے درمیا کتنے ہیں جو آپ کی دعوت سے ناواقف ہیں کتنے ہیں جنہوں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا ہے اگر اس ملک میں انقلاب آنا ہے تو اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ عام آدمی آپ کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے آبادی کا ایک بڑا حصہ آپ کے ساتھ آ جائے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن کی پیروی کرنا ہوگی جو آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اپنے لیے کھلا پاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی آگوش ہر ایک کو سمیٹ لیتی تھی کمزور بھی آتے تھے کچے پکے بھی آتے تھے گناگار بھی آتے تھے جو ایمان میں کمزور ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے جن کے اعمال ناقص ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے جن کی صلاحیتیں کم ہوتی وہ بھی آتے تھے جاہل بھی آتے تھے بدو بھی آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا ایک قوت بنائی جہاد کی راہ پر کھڑا کر دیا اور اسی طرح آخرکار اسلامی انقلاب رونما ہوا میرے بھائیوں اور بہنوں دراصل انقلاب لانے کے لیے اس انقلابی کردار کی ضرورت ہے جو ایمان جہاد اور دعوت سے بنتا ہے ایمان جہاد اور دعوت سے اس کردار کی بنیاد پڑے اس کا نقشہ بنے اس کی عمارت اٹھے اس کی زینت کا ساما ہو اس میں رنگ آئے ایک دفعہ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اپنے ایمان کو مضبوط کیا ایسا ایما جس میں آپ کا رخ صرف اللہ کی طرف ہو گیا آپ کو اللہ سب سے زیادہ پیارا ہو گیا سب سے بڑھ کر آپ نے اس سے محبت کی سب سے بڑھ کر آپ نے اس پر بھروسہ کیا اسی سے امید اسی سے ڈرے اسی کے عجر کے طالب رہے ساری قوتیں ساری صلاحیتیں اسی کے راہ میں لگائی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آل عمران تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو یعنی اگر تمہارے پاس ایما ہوگا ایمانی کردار ہوگا تو تم زمین میں غالب ہوگے اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوگا کہ اگر تم نے میری بندگی اس طرح کی کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو تو میں زمین کی خلافت تمہیں عطا کروں گا زمین کی خلافت بھی آپ کی منتظر ہے زمین میں غلبہ بھی آپ کا منتظر ہے لیکن یہ منتظر ہے اس کردار کا جو ایمان جہاد اور دعوت سے آراستہ ہو اور انہی ہتھیاروں کو لے کر آگے بڑھے میرے بھائیوں اور بہنوں آج اس عظیم اجتماع عام کے آغاز میں اسی ایمان کی بات دل کے اندر تازہ کرنے کی ضرورت ہے اسی جہاد کے جذبے کو پرواں چڑھانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے بالکل آغاز میں میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اللہ تعالی میرے اور آپ کے دونوں کے لیے نافع کریں